انہوں نے ہمیں اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو توفیل اپنوں میں شامل فرمایا ہے مومن اس کو کہتے ہیں جو اللہ سے محبت رکھتا ہو اور اللہ کی معرفت رکھتا ہو اگر خالص محبت ہے معرفت نہیں ہے یہ محبت میں نمعلوم کیا کیا کرے گا محبت عقیدت بلا معرفت ہو تو انسان کو مشرق بنا دیتی ہے انسان کو مشرق بنا دیتی ہے دو ہی چیزیں تو دنیا میں شرک لائی ہیں ایک تو محبت بلا معرفت کے آئی تو ظاہر ہے کہ اس نے عقیدت کے جذبات کے تحت نفس نے جو کچھ کہا اس پر عمل کر کے دکھلایا جو کچھ نفس نے کہا سب پر عمل کر ڈالا نفس جدھر لے گیا عقیدت میں محبت میں وہ سب کچھ کر کے چلے یہی مشرقہ نے رسوم بن گئے اور ہم پرستی کا وجود یہیں سے ہوا دوسرے شرک کی بڑی وجہ شیطان نے انسان کو ایک عجیب و غریب تصور یہ دیا کہ تم بندے اللہ کے ہو اس سے کوئی انکار نہیں بندے تو تم صرف اللہ کے ہو وہی تمہارا مالک ہے وہی تمہارا خالق ہے وہی تمہارا رازق ہے وہی محی ہے وہی ممیت ہے لیکن مسئلہ یہ ہے کہ وہ بہت دور ہے بہت دور ہے قریب نہیں ہے اب ظاہر ہے کہ تم دنیا میں ہو وہ آسمانوں میں ہے تم یہاں سے اسے پکارو گے وہ وہاں سنے گا اب وہاں سے جب مدد چلے گی تو کب پہنچے گی بڑا مسئلہ ہے اتنا دور ہے اور ہمیں ضرورت ہے روزانہ کی تو نیچے والوں میں سے کچھ کو جمع کرو جن سے بوقت ضرورت کام لیا جاتا گا گرچہ وہ اتنے پاورفل نہیں ہوں گے لیکن بوقت ضرورت تو کام آئیں گے بوقت ضرورت تو کام آئیں گے میں ابھی رمضان میں ایک دن ایسا ہوا کہ صاحب نے کہا کہ آپ کو ہماری مسجد میں ظہر بات بیان کرنا اب مجھے دو پارے روز تراوی کے پڑھانے ہوتے ہیں احتکاب سے پہلے تراوی مکمل کرنی ہوتی ہے اب اسے یاد کرنے کا دور کرنے کا بھی وقت نکالنا ہوتا ہے میں اپنی جگہ پرانی مجید پڑھ رہا تھا میں لوگوں کا آنا جانا رہا مکمل نہیں ہو سکا پارا اسی حالت میں نماز کے لیے چلے گئے وہاں بیان ہوا بیان کے بعد جو صاحب مجھے لے گئے تھے میں نے ان سے کہا کہ اب جس کمرے میں مجھے جا کر بیٹھنا ہے پھر قوم آنے لگے گی تو میرا پڑھنا رہ جائے گا مجھے رات میں ترا بھی پڑھانی ہے تو آپ ایک کام کریں کہ مجھے کوئی ایسا کونا دے دیں جس میں پہلے بیٹھ کر میں کم سے کم ایک مرتبہ پارا پڑھ لوں اس کے بعد اطمینان سے میں اپنے ڈیرے پر پہنچ جاؤں گا لیکن کم سے کم سکون سے میں اپنا قرآن پاک تو مکمل کر لوں تو انہوں نے کہا اس کے لیے سب سے بہتر جگہ ہے میرا گھر اب وہ جب اپنے گھر لے گئے تو میں نے دیکھا کہ نیچے پہلے کچھ بچے آئے انہوں نے ملاقات کی اور نیچے میں نے ایک نگاہ ڈالی تو اندازہ ہوا کہ یہاں انہی کی فیملی رہتی ہے بچوں کی شکل و صورت دیکھی میچ کیا تو اندازہ ہوا کہ انہی کی اولادیں ہیں اس کے بعد وہ اوپر لے گئے جب اوپر پہنچے تو پھر کچھ بچے موجود تھے اب یہ سیاق بہت کچھ بتلاتا ہے اگر لوگ پڑھتے رہو تو میں نے اپنا پرانے مجید پڑھا لیکن مجھے اندازہ تھا کہ اس کے بعد ایک ایک اسٹوری سامنے آئے گی جیسے ہی میں نے پارا بند کیا وہ پیچھے ہی بیٹھے تھے مجھ سے کہنے لگے مولانا میں بہت روز سے سوچ رہا تھا آپ کو یہاں لانا آج آپ آ ہی گئے ہیں تو اب سنیے میری دو فیملیز میری دو ہیں ایک نیچے رہتی ہیں ایک اوپر رہتی ہیں ایک قدیم ہے ایک جدید ہے اور ان دونوں سے بچے ہیں ایک قدیم الاسلام ہے ایک حدیث الاسلام ہے ایک نو مسلم ہے اور یہ بعد میں آئی ہیں ان کا بھی بچہ ہے اور وہ آپ سے کچھ بات کرنا چاہتی ہیں بولا ہی ایسے لوگ جو ٹوٹے ہوئے دل کے ہیں نمبر ایک نمبر دو وہ لوگ جو بڑی قربانی دے کر آتے ہیں ہمارا فریضہ ہے کہ ہم انہیں محبت دیں اس لیے کہ وہ ٹوٹے ہوئے دل رکھتے ہیں وہ سب کچھ چھوڑ کر آئے ہیں ان ٹوٹے ہوئے دلوں کے پاس خدا کو تلاش کرو اللہ کو ڈھونڈنا ہے تو ان ٹوٹے ہوئے دلوں کے پاس تلاش کرو انہیں کوئی سہارا نظر نہیں آتا ان کا سہارا صرف اور صرف اللہ ہے بھائی بلاؤ ہم تو ایسے لوگوں کے انٹرویو لینا چاہتے ہیں ان سے ملاقات چاہتے ہیں ان سے معلوم کرنا چاہتے ہیں کہ آخر اسلام کی وہ کون سی خوبی تھی جس نے آپ کو اٹریکٹ کیا ضروری نہیں ہے بہت سی مرتبہ یہ ہوتا ہے اور لوگوں کو ایسا لگتا بھی ہے کہ مسلم نوجوانوں سے محبت میں دوسری بچیاں اسلام قبول کر لیتی ہیں لیکن میں نے انٹرویو لے کر اندازہ لگایا ہے کہ وہ بھی خالص مسلم نوجوانوں کی محبت میں نہیں ہوتی ان کے اندر کوئی نہ کوئی خصوصیت پائی جا رہی ہوتی ہے جس کی وجہ سے ان کا انتخاب ہوتا ہے کوئی نہ کوئی خوبی ہوتی ہے ہم لوگ چونکہ اسلام ہمارے گھر کا ہے اسلام ہمارے گھر کا ہے ہمارا پیدائشی اور ہے اس لیے ان خوبیوں پر ہماری نظر نہیں جاتی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر ہماری نظر نہیں جاتی ابھی میں نے دیکھا مولانا عبد اللہ حاضی آپ کے ساتھ ایک سوامی جی آئے ہوئے تھے وہ اپنے بیان میں بار بار ایک حدیث کوٹ کرتے تھے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سب سے اچھا وہ ہے جو دوسروں کو کھلائے کہتے تھے جو مذہب جس مذہب کا ریفارمر یہ کہے کہ ہر ایک پیٹ بھر ہوتا ہے اور وہ مجھے سب سے اچھا لگے گا جو دوسروں کا پیٹ بھرے وہ کہتے تھے محبت پھیلانے کی اس سے آسان تدبیر کوئی ہو ہی نہیں سکتی جو سب کا خیال لگے کسی کو بھوکا نہ سونے دے وہ مذہب دنیا میں کوئی برائی پھیلا ہی نہیں سکتا اس کے ماننے والے دنیا میں مریض کو غریب کو فٹ پاتھ والے کو بھکاری کو ہر ایک کو پیٹ بھرنے کے لیے ان کے نبی نے انہیں تعلیم دے رکھی ہے تو ظاہر ہے کہ یہ جب سب کی خبر گیری کریں گے تو یہ یہ یہ, دنیا میں غیر محبوب کیسے رہیں گے یہ تو دنیا میں ہر دل عزیز ہوں گے یہ دنیا میں ہر دل عزیز ہوں گے اس لیے کہ غریب کا خیال رکھنے والا ہر دل عزیز ہوتا ہے غریب کا خیال رکھنے والا ہر دل عزیز ہوتا ہے اسی کی تو پبلسٹی ہوتی ہے پبلسٹی تو غریبوں سے ہی ہوتی ایک صاحب آئے تھے میرے یہاں غیر مسلم تھے وہ مجھ سے کہنے لگے کہ مولانا میں پیشے سے ڈاکٹر ہوں اور کئی ہاسپٹلس میں میں جاتا ہوں لیکن میرا اپنا کلینک فلاں غریب ترین محلے میں ہے اور آج بھی میری فیس چالیس روپے ہے وہ آپ شہر کے اتنے پاپولر ڈاکٹر ہیں اور دوسرے ہاسپٹلوں میں آپ کی او پی ڈی پانچ سو روپے کی ہوتی ہے ظاہر ہے ہاسپٹل فیس کاٹ دو تب بھی آپ کو تقریباً ساڑھے تین سو روپئے پہنچتے ہیں یہاں آپ چالیس روپئے میں بیٹھتے ہیں کہنے لگے مولانا میری جڑ یہیں سے بنی میری بنیاد یہیں سے بنی میں نے کبھی ایڈورٹیزمنٹ نہیں کیا اپنا صرف میں اس غریب محلے میں آ کر بیٹھ گیا تھا یہاں میں نے اپنا کلینک ڈالا اور اس زمانے میں تو میری بیس روپے فیس تھی ہوتے ہوتے اب چالیس روپے ہوئی یہ لوگ جو آتے ہیں ان کو میں انتہائی درجے سستے فارمولے سستی دوائیں دینے کی کوشش کرتا ہوں بس یہی شہر میں میری مقبولیت کا راز اور ایک قدم آگے بڑھ کر آپ سے کہوں کہ میرے جو فارمولے دواؤں کے سکسیس ہوئے ہیں ان کی سکسیس کا راز بھی یہی غریب میں تو دیتا رہا لیکن اللہ انہیں ٹھیک کرتا رہا میں تو اپنے طور پر دے رہا تھا لیکن اللہ انہیں شفا دیتے تھے اور اس طرح میرے فارمولے بھی مقبول ہو گئے اور میں پورے شہر میں مشہور ہو گیا آج یہ جو پورا شہر مجھے جانتا ہے مجھ سے واقف ہے اس کی وجہ میرے یہ غریب محلے میں کام کرنا ہے تب مجھے یاد آیا کہ نبی پر ایمان لانے والے شروع میں غریب ہوتے ہیں اسلام پرنٹڈ میڈیا کے ذریعے الیکٹرانک میڈیا کے ذریعے نہیں پھیلایا گیا یہاں پبلسٹی کا یہ انداز نہیں ہے یہاں بلال کے ذریعے سے اسلام پھیلایا اور شیطان کو سجایا کہ چلو اب بلال کی پٹائی کرو اس کو گھسیٹو اس کو کچلو اس کو مارو اور گلیوں میں گھسیٹو اور دیکھو اسلام کی شان اسلام کی طاقت اسلام کی حقانیت اس کی محبت ذرا دیکھو تو صحیح ایک مزدور دوسرے کا غلام اس پر جبر و تشدد کے پہاڑ تہاؤ تو یہ ہلے گا نہیں اپنی جگہ سے اس کا اسلام اس کی حقانیت بڑھتی جائے گی اس کی محبت اللہ سے بڑھتی ہی جائے گی اس میں کمی آنے والی نہیں ہے اگر شہزادوں کو اسلام دیا جاتا پہلے ہی دن تو کس کی جرت تھی کہ وہ ان کو گلیوں میں گھسیٹتا کس کی ضرورت تھی کہ وہ ان پر ہاتھ اٹھا لیتا اور اگر یہ نہ ہوتا تو پھر اسلام دل کی گہرائیوں میں کہاں تک سرایت کرتا ہے اس کا نمونہ دنیا کیسے دیکھتی اس لیے پہلے غریبوں کو دیا گیا اسلام ایسے معذوروں کو ایسے مجبور اور مقہورین کو جن پر جبر و تشدد کیا جا سکتا تھا جن کو دبایا جا سکتا تھا جن پر ظلم کے پہاڑ توڑے جا سکتے تھے جو دوسروں کے دستے نگر اور محتاج تھے ان کو دیا گیا اور بھوکا تڑپایا گیا ان کو پٹوایا گیا اور دنیا کو یہ منظر دکھلایا گیا یہ بھی پبلسٹی کا ایک انداز ہے حق کی حقانیت کو واضح کرنے کا یہ الہی انداز ایک الہی انداز ہے کہ دیکھو ہمارے حق پرستوں کو دنیا یہ منظر دیکھے اور تاریخ اس کو اپنے سینے میں محفوظ رکھے کہ نبی پر ایمان لانے والے ابتدائی لوگ غریب ہوتے ہیں فقیر ہوتے ہیں اور وہ وہ دین پھیلاتے ہیں وہی اشاعت کرتے ہیں یہ وربل اشاعت ہوتی ہے زبانی ہوتی ہے جو بغیر پڑھا لکھا ہوتا ہے اس کا اعتقاد بہت مضبوط ہوتا ہے اسی لیے تو حضرت امام غزالی رحمت اللہ علیہ دعا فرماتے تھے اللہ مجھے بغداد کی بوڑھیوں کے ایمان پر موت نصیب فرما دنیا کا اسلام کا اتنا بڑا فلاسفر نے فلسفہ اسلام کو دنیا میں لوہا بنوا دیا فلسفہ اسلام کا باطل فلسفے کے مقابلے میں حقانی فلسفے کا امام وہ دعا یہ کرتا تھا کہ اللہ بغداد کی بوڑھیوں کے ایمان پر مجھے موت نصیب فرما اس لیے کہ وہاں شکیں نہیں ہوتی گلیاں نہیں ہوتی جو بات ہے بس وہی ہے مضبوط ظاہر ہے پہلے بغیر پڑھے لکھوں کو غریبوں کو محتاجوں مجبوروں کو ایمان دیا گیا وہ اس کو پکڑ کر بیٹھ جائے اور پھر دنیا نے یہ منظر دیکھا ان کی حق پر استقامت کا کہ ہر طرح سے انہیں کچل دیا دبا دیا لیکن مجال خباب ابن عرب کا حال یہ ہے کہ کمر کی چربی تو پگھلی پگھلی کھال ہی اس جگہ سے ہٹ گئی ہڈی باہر سے نظر آتی تھی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مرتبہ اپنے دورے خلافت میں پوچھا تھا کہ خباب تم پر کیا کیا گزری تھی فرمانے لگے دیکھو یہ ایک راز ہے رہنے دو لیکن اب ظاہر ہے امیر المومنین اور حضرت عمر کی اپنی جلالت شان جب زیادہ اصرار کیا تو پھر انہوں نے کہا کہ امیر المومنین میں زبان سے تو کچھ نہیں کہہ سکتا صرف اپنی چادر ہٹا دیتا ہوں کمر سے آپ میری کمر دیکھ لیں حضرت عمر نے کمر دیکھی تو گریا تاری ہو گیا کھال کا بھی نشان نہیں رہا سیاہ نشان جو اطراف میں پڑے ہوئے تھے وہ تو الگ تھے کئی مقامات وہ تھے جہاں کھال نہیں تھی چربی تو تھی ہی نہیں گڑھے پڑ گئے تھے وہاں سے گوشت پورا ہٹ گیا تھا چربی ہٹ گئے گڑھے پڑے ہوئے تھے ان کو استعمال کیا گیا تاکہ دنیا حق کے کرشم سازی کو دیکھے اللہ کے عشق اور محبت کی کرشم سازی کو دیکھے یہ اگر شہزادوں کو دیا جاتا تو یہ بات نہ ہوتی ابتدا میں اسلام یہاں سے چلا تھا بہرحال بات پتہ نہیں کہاں سے چلی تھی میں یہ عرض کر رہا تھا کہ وہ خاتون نے کہا کہ میں کچھ بات کرنا چاہتی ہوں میں نے ان سے عرض کیا کہ بھائی آپ یہ بتائیے کہ آپ کو اسلام میں داخل ہوئے کتنے سال ہو چکے کہنے لگی چھ سال میں نے کہا چھ سال میں آپ یہ بتلائیے کہ آپ کو اسلام کی سب سے اچھی کیا چیز لگی تو انہوں نے کہا بھائی دیکھیے ہم نے اسلام تو قبول کر لیا ہم ان کے یہاں گئے لیکن آتے ہی ہم اختلافات کا شکار ہو گئے اور ہم نے یہاں جو مسلم تصویر دیکھی وہ بڑی خطرناک تھی یہ کہہ کر وہ رونے لگے خیر ان کو ڈھارس بندائی دلاسا دیا انہوں نے کہا کہ میں صرف نماز پڑھتی ہوں پہلے ڈمی پڑھتی تھی اب کچھ سیکھ لی ہے تو نماز پڑھ لیتی باقی اسلام کے سلسلے میں نہ انہوں نے مجھے آج تک کچھ بتلایا نہ میں کچھ زیادہ واقف ہوں البتہ مجھ پر بہت سی چیزیں ان کی طرف سے تھوپی جاتی ہیں اور اگر وہ میری سمجھ میں نہیں آتی تو ان کی طرف سے شدت ہوتی ہے میں نے ان کے سامنے ہی ان کے شوہر کو گود میں لٹایا گلے لگایا اور پھر ان سے کہا کہ آج کے بعد یہ وہی کریں گے جو ہم ان سے کہیں گے اور ہم ان سے وہی کہیں گے جو اللہ ہمیں بتلائیں گے تو وہ بھی کہنے لگے کہ مولانا جیسا آپ کہیں میں کہ دیکھیے یہ الفاظ سن لیجئے آج آپ اسلام تھوپنے کی چیز نہیں ہے اسلام پیار کا مذہب ہے محبت کا مذہب ہے اللہ نے اسلام کو محبت ہی کے ساتھ بھیجا ہے یہاں زور اور زبردستی کوئی چیز لا اکراہ فی الدین کوئی زبردستی یہاں نہیں ہے یہ تو عشق کا مذہب ہے محبت کا مذہب ہے جب آدمی کے دل میں محبت پیدا ہو جاتی ہے تو وہ اپنے محبوب کے لیے سب کچھ کر گزرتا ہے ہم پہلے انہیں اسلام سے متعارف تو کرائیں پھر تو یہ بلال اور خطاب بن کر دکھا دیں گے لیکن شرط یہ ہے کہ پہلے ہم نے اللہ کی محبت کی جھلک تو انہیں دکھلا دی ہو کہ اللہ تم سے کتنی محبت کرتے ہیں جس دن انہیں یہ معلوم ہو گیا کہ اللہ ہم سے اتنی محبت کرتے ہیں اس دن ان کا رنگ بدل جائے گا میں نے دیکھا وہ عورت پھر رونے لگی میں نے انہیں ڈھارس بندائی ان کہا آج سے آپ میری بہن ہیں میں آپ کا بھائی ہوں جو کچھ مجھ سے بنے گا آپ کے اسلام کے سلسلے میں بھی اور آپ کی یہ جو اپنی پرسنل لائف ہے اس سلسلے میں بھی جو کچھ مجھ سے بن سکے گا میں اس خدمت کے لیے پوری زندگی حاضر ہوں تو اتنی زیادہ رونے لگیں اتنی زیادہ اور مجھ سے کہنے لگیں کہ دیکھیے آپ نے آج مجھے بہن کہا ہے آپ اس رشتے کی پاکیزگی کو اور اس کے وزن کو سمجھتے ہیں کبھی ایسا نہ ہو کہ زندگی میں آپ میرا ساتھ چھوڑ دیں میرا کوئی نہیں ہے میں اکیلی ہوں میں گھر چھوڑ کر آئی میرا گھر بھرا بھرایا تھا لیکن میں نے سب کو چھوڑ کر کلمہ پڑھا ہے آج ان میں سے کوئی میرے ساتھ نہیں جب اس نے مجھے یہ کہا کہ آپ میرے بھائی ہیں خیر میرا فریضہ تھا ان کے ساتھ جو سلوک مجھے کرنا ہے میں کروں وہ ایمانی فریضہ ہے اخلاقی فریضہ ہے اسلامی حدود کے ساتھ لیکن باہر نکل کر میں اپنے دل میں سوچ رہا تھا کہ شیطان نے انسان کو یہ سمجھا کر کہ خدا بہت دور ہے مشرق بنا دیا جس طرح آج حقیقی بھائی بہن دور ہو جاتے ہیں تو لڑکیاں سسرال میں آ کر بھی کسی کو اپنا بھائی بنا لیتی ہیں کسی کو چچا کہنے لگتی ہیں کسی کو ابا کہنے لگتی ہیں اور یہ چاہتی ہیں کہ یہ ان کے ساتھ ویسی ہی شفقت کریں جیسی وہ کیا کرتے تھے ظاہر ہے وہ تو بیچارے دور ہیں اب یہاں جو قریب ہیں وہ گوئی اوریجنل نہیں ہے ڈپلیکیٹ ہیں ان کے یہاں وہ جذبات اور احساسات نہیں پائے جائیں گے جو ان کے یہاں ہوتے ہیں لیکن کسی نہ کسی درجے میں صحیح کم سے کم ایک دھارس تو بندی رہے گی ایک ہمت تو رہے گی کہ وہ موجود ہیں جنہیں ہم چچا کہتے ہیں انہیں اس لفظ کی کبھی شرم تو پڑے گی کبھی ہم پر وقت پڑا کسی نے ہمارے ساتھ زیادتی کی ہم پردیس میں ہیں اجنبی ہیں کہیں اگر کسی نے ہمارے ساتھ زیادتی کی بدسلوکی کی تو یہ کسی درجے میں تو ہمارے کام آ جائیں گے جو قریب ہیں جو دور والے ہیں انہیں تو جب اطلاع ہوگی تب آئیں گے جو قریب ہیں وہ کسی درجے میں تو ہمارا ساتھ دیں گے اس لیے دیکھا ہوگا یہ بچی کسی کو بھی اپنا بھائی کہنے لگتی مدرسوں میں بھی جو لوگ ہوتے ہیں اب تو یہ ہے کہ فون اور اتنے مراسلات اور اسباب اور گھر والوں کا روزانہ آنا جانا یہ اتنا بڑھ گیا ہے کہ اب وہ اجنبیت کا احساس نہیں ہوتا ہمیں اندازہ ہے سن تیراسی چوراسی میں بیاسی تیراسی میں جب ہم نئے نئے آئے تھے تو والد صاحب تھے بڑے استاد دروازہ بند کر کے مطالعہ کرتے تھے وہ تو اپنا ہم دوسرے کمرے میں اکیلے تنے تنہا گھر یاد بہت آتا تھا تنے تنہا گھومتے تھے زبان بھی نہیں سمجھتے تھے جو ہمارے کلاس فیلوز تھے ان کا مسئلہ یہ کہ وہ جو بول رہے ہیں وہ ہم نہیں سمجھتے جو ہم بولیں وہ نہیں سمجھتے تو بہت اجنبیت کا احساس ہوتا تھا اس وقت میں ظاہر ہے کہ وہ وہ بڑی بوڑھیاں آج بھی زندہ ہیں جن کے پاس ہم جاتے تھے اور وہ سر پہ ہاتھ پھیر دیتی تھی تو وہ وہ شفقت کا احساس ہوتا تھا جو گھر چھوڑ کر آئے بار بار ابتدائی زمانے میں زیادہ جاتے تھے کہ وہاں چلے جاؤ تو وہ کچھ نہیں دو لفظ کہہ دیتی تھی گھر کی خبر پوچھ لیتی تھی ذرا گھر کی دو چار باتیں کر لیتی تھیں سر پہ ہاتھ پھیر دیتی تھی تو وہ احساس بنا رہتا تھا تو یہ کیوں پال لیا آپ نے یہ نئی نئی امی ہے یہ کہاں سے لے آیا آپ ان کی ضرورت وہ جو اوریجنل ہے وہ دور ہے اب یہاں اس اجنبیت کو دور کرنے کے لیے ختم کرنے کے لیے کوئی تو ڈپلیکیٹ پالنا پڑے گا شیطان نے یہ احساس انسان کو جو دلایا کہ اللہ تمہارا بہت دور ہے اب جب دور ہے تو ظاہر ہے قریب میں کوئی تو چاہیے قریب میں کوئی تو چاہیے جو بر وقت ہمارے ساتھ رہ سکے تو دو قسم کے لوگ ملے ایک تو پرانے یگ میں وہ ملے جو اچھائیاں کر کے مر چکے تھے ان کے مجسمے تیار کیے ان کی پرستش شروع کی اور آج کے یگ میں وہ ملے جو بہت ظالم جابر جن کی ہسٹری بہت خراب تھی جن سے بہت ڈر تھا انہی کو بڑا بنا لیا پوجنی بنا لیا کہ بھائی یہ قریب کے ہیں یہ شر پہنچاتے ہیں پہنچا دیا تو کیا کریں گے اسے پکاریں گے لیٹ ہو گئے تو تو بر وقت تو یہی کام آنے والے ہیں یہ وجہ تھی شیطان کے شرک پیدا کرنے کا ذریعہ یہ تھا انسان کو اللہ ہی سے محبت تھی وہ اللہ ہی کو پکارنا چاہتا تھا لیکن ایک فلسفہ یہ دے دیا کہ وہ تو بہت دور ہے وہ آسمانوں میں ہے تم زمینوں میں ہو اور آسمان بھی کہاں ساتویں کے اوپر ہے تو اب تم وہاں سے یہاں تک اس کو پکارو کہ پہلے تمہاری سدا اتنی دور جائے اور پھر وہاں سے پکا اور پھر تم گنہگار مجرم پتا نہیں لاؤڈ اسپیکر بھی اتنا تیز ہے یا نہیں کہ وہاں تک آواز پہنچا دے تمہاری نہیں پہنچی تو وہاں سے جواب نہیں آ پائے گا تو نیچے دو چار ڈپلیکیٹ پالے رکھو تو ہر ایک اپنا اپنا ایک ڈپلیکیٹ اللہ پالے رکھتا تھا وہی ڈپلیکیٹ معبودین جو ہیں وہ شرکا کہلائے قرآن پاک کی زبان میں وہ نیچے پل گئے لوگ انہیں کی عبادت کرتے گئے یہ کیوں ہوا معرفت نہ ہونے کی وجہ سے محبت تو تھی اسی لیے آپ دیکھیں گے نیاز کے سارے طریقے شیطان نے کہا تو اولاد تک کو قربان کر دیا اولاد تک کو قربان کر دیا یہاں تک بلیدان تک پہنچا انسان محبت میں عبادات کے تو سارے طریقے نثار کر دیے کچھ دور والوں کے لیے کچھ قریب والوں کے لیے وکالو حاض ہی انعام و ہرسن ہجر لائق عام اللہ منشا بزام وانعام حرمت ظہور ہا وانعام لائق قرون اسم اللہ علیہ ابترا ان علیہ قرآن کریم نے ان کا نقشہ کھینچا ہے بتوں کے لیے کیا کیا کر دیا اللہ کے لیے کیا دے دیا حصے بانٹ دیے بیچاروں نے بہت کیا محبت میں کیا لیکن معرفت نہیں تھی قرآن کریم نے اللہ کا تعارف کرایا اور یہ غلط فہمی دور کی اور فرمایا نحن اقرب الیہ من حبل الورید تم جس خدا کو مانتے ہو جس خدا نے تمہیں بنایا ہے جو خدا تمہیں چلا رہا ہے جو خدا تمہاری ضروریات پوری کر رہا ہے وہ دور نہیں ہے نحن اقرب الیہ من حبل الورید وہ تو تمہاری شہرت سے بھی زیادہ قریب ہے تمہاری شہرت سے بھی زیادہ قریب جب وہ اتنا قریب ہے تو کسی ڈپلیکیٹ کی ضرورت ہی نہیں اتنا قریب ہے وہ تو پھر تمہیں کیا ضرورت ہے کہ تم مصنوعی خدا بنا کر بیٹھو مصنوعی کی ضرورت جب پڑتی ہے جب اوریجنل تک رسائی نہ ہو جب اوریجنل اتنا قریب اور ہر وقت موجود لاتا خود ہوں سنتوں والا نو قریب اتنا اور بیدار ہر وقت موجود ہر جگہ سے سننے والا سمیع و بصیر وہ اللہ جب تمہارے ساتھ ہے تو پھر تمہیں کیا ضرورت ہے کہ تم ڈپلیکیٹ کی طرف جاؤ جس کے پاس اوریجنل مال موجود ہو اسے کیا ضرورت ہے کہ یہ دوسرے کو تلاشے اس کے لیے معرفت ضروری تھی بلا محبت کے خالص معرفت ہو تو شیطان کو تھی شیطان کو معرفت تو تھی اس کا تو سب اقرار کرتے ہیں کہ شیطان اللہ کو جانتا تھا پہچانتا تھا اس کی صفات کو پہچانتا تھا اس سے بڑا عالم اس سے بڑا عارف کہاں سے لائیں گے آپ لیکن محبت ضروری ہے اس لیے کہ محبت میں ہی آدمی احکام کی کو پورا کرتا ہے اور محبت میں ہی آدمی مرضیات پہ چلتا ہے اگر محبت نہ ہو تو آدمی مرضیات پوری جانتا سب ہے جانتا سب ہے مجھ سے ایک صاحب نے پوچھا تھا کیونکہ یہ نوجوانوں کا حلقہ رہتا ہے ایک صاحب نے پوچھا تھا صاحب گرل فرینڈ میں اور بیوی میں کیا فرق ہوتا ہے وہاں تو دیکھو لوگ ماں باپ چھوڑ دیتے ہیں اور ان کو طلاق دے دیتے ہیں آخر فرق کیا ہوتا ہے ان دونوں میں عورت تو ایک ہی ہے نے کہا بھائی فرق یہ ہے کہ ان سے محبت ہوتی ہے اور ان کی معرفت ہوتی ہے ان سے محبت ہوتی ہے اور اس محبت میں آدمی سب کچھ کر گزرتا ہے حدود کی رعایت بھی نہیں رکھتا لا محدود محبت بھی ہوتی ہے اور اس میں حدود نہیں ہوتی اور وہاں معرفت ہوتی ہے پہچانتا سب ہے لیکن چونکہ محبت نہیں ہے اس لیے باوجود سب کچھ جاننے کے حقوق کی ادائیگی نہیں ہو پاتی حقوق کی ادائیگی نہیں ہو پایا ابھی میں بھوپال گیا تھا حج کے پروگرام میں تو بالکل کرسی پر بیٹھتے وقت انہوں نے کہا کہ ایک تو حج کے عالمی منافع اور فوائد پر بات کریں اور دوسرے یہ کہ حج کے سلسلے میں قرآن کریم کی کوئی خصوصی نصیحتیں ہوں تو وہ حجاج کو آپ سنا دیں میں نے کہا بھائی قرآن نے سب سے پہلے یہ کہا ہے کہ لڑنا مت مجمع جمع ہے اور قرآن تو اللہ کا کلام ہے اللہ تعالیٰ ہر سال ایک عالمی مظاہرہ کراتے ہیں مسلمان سے مسلمانوں کا ایک عالمی مظاہرہ کراتے ہیں کہ تم انہیں لڑوک کہتے ہو تم انہیں جاہل کہتے ہو تم انہیں جنگلی کہتے ہو تم انہیں آتکوادی کہتے ہو تم انہیں فسادی کہتے ہو تم یہ کہتے ہو کہ یہ جہاں رہیں گے لڑتے رہیں گے ایک محلے میں یہ ٹھکانے سے نہیں رہتے ایک گھر میں یہ ٹھکانے سے نہیں رہتے جس ملک میں یہ بسیں گے فساد مچائیں گے ہم سارے عالم کا مسلمان ایک جگہ جمع کرتے ہیں اور تمہیں چیلنج کرتے ہیں ساری دنیا کے کیمرے لگا دو اور دیکھو کوئی دست وغیرہ نظر آ رہا ہے کیا دیکھو کہیں کوئی کسی کے ساتھ لڑتا ہوا نظر آ رہا ہے کوئی کسی کا گرہبان کھینچتا ہوا نظر آ رہا ہے کوئی کسی کے ساتھ اٹھا پٹک کرتا ہوا نظر آ رہا ہے کوئی کسی کے ساتھ گالی گلوچ کرتا ہوا نظر آ رہا ہے آپ کو نہیں ملے گا یہ عالمی اجتماع ہے لاکھوں کا ٹھاٹے مارتا سمندر ہے دنیا کے گوشے گوشے سے یا تو نہ فجن عمیق اللہ کے اوشا کیسے کونے کونے سے نکل نکل کر آ گئے ہیں عالمی کونوں سے نکل آئے لیکن یہاں جب جمع ہوئے ہیں تو آپ اسلام کا امن کا پیغام دیکھنا چاہتے ہیں کہ مومن اس کو کہتے ہیں جس سے لوگ معمون رہیں آپ کہتے ہیں بالکل غلط ہم نے ہر مومن کو فسادی دیکھا ہے اللہ تعالیٰ ہر سال مظاہرہ کراتے ہیں ہر سال مظاہرہ کراتے ہیں پوری دنیا دیکھتی ہے کہ اتنے لوگ جمع ہوئے لیکن مجال تو ہے کہیں دنیا میں یہ خبر آ جائے کہ دس حاجی لڑ بیٹھے تھے اور دو مر گئے دس حاجی لڑ بیٹھے تھے اور دو مر گئے مجال تو ہے اس کا کوئی کبھی کبھی آج تک کسی نے یہ خبر سنی ہو کہ حجاج کا آپس میں ٹکراؤ ہوا ٹرکی ایرانیوں سے لڑ بیٹھے ایرانی عراقیوں سے لڑ بیٹھے ہندی افغانیوں سے لڑ بیٹھے اور اس میں اتنے لوگ مارے گئے کبھی دنیا والوں نے یہ خبر نہیں سنی اس سے بڑا امن کا مذہب اور کیا ہوگا اس سے بڑا امن کا مذہب اور کیا ہوگا آپ ہم نہیں دیکھنا چاہتے ہیں تو یہاں دیکھیں لیکن میں نے کہا بھائی ایک بات یاد رکھیے ہم لوگ باہر تو نہیں لڑتے بالکل نہیں لڑتے حق ہے فلا رفس والا خسوک والا جدال پر عمل کرتے ہیں لیکن وہ باہر والوں کے ساتھ کرتے ہیں بیویوں سے لڑ لیتے ہیں عجیب بات ہے کہ یہ ہمیں معلوم ہی نہیں ہے کہ حج میں جس طرح دوسروں سے لڑنا حرام ہے اور اس سے حج مخدوش ہو جاتا ہے غیر مقبول ہو جاتا ہے اسی طرح بیوی سے لڑنا بھی تو حرام ہے آدمی صرف ایسا ہی نہیں ہے کہ ضرورت سے زائد انلمیٹیڈ محبت کی باتیں ممنوع ہیں اور انلمیٹیڈ نفرت کی باتیں بھی تو ممنوع ہیں جس طرح رفس پر پابندی لگی ہے ایک ہی سیاق میں تو بیان کیا ہے جہاں رفس پر پابندی لگائی ہے وہی فسوخ پر اور جدال پر پابندی لگائی ہے تو جن سے رفس ناجائز ہے انہی سے تو فسوق اور جدال بھی ناجائز ہوگا لیکن حجاج اس کا خیال تو بھرپور رکھتے ہیں کہ کسی ایرانی کو کسی ترکستانی کو تکلیف نہ ہو یہ خیال نہیں رکھ پاتے کہ جن کے ساتھ گئے ہیں ان کو ڈانٹنا بھی تو ممنوع ہے اور اتنا ہی حرام ہے جتنا ان کو ڈانٹنا حرام گوئی انہیں عادت ہے تو برداشت کر لیں گے تو زندگی بھر سے سن رہے ہیں آپ کی ساٹھ سال سے سن رہے ہیں اب یہاں آ کر آپ نے اور سنا دیا لیکن حرام تو ویسا ہی ہے اللہ کے یہاں تو ہر ایک اس کا مہمان ہے اتنا ہی برا اللہ کو کسی غیر کے ساتھ اگر آپ بد سلوکی کرتے ہیں بد زبانی کرتے ہیں تو اللہ کو جتنا برا لگے گا اتنا ہی ان کو برا کہنے کا بھی برا لگے گا جس طرح غیر مقبول حج ادھر ہو سکتا ہے ادھر بھی ہو سکتا ہے کئی لوگ ایسے ہیں ہسبینڈ وائف حج میں جاتے ہیں وہ مقبول لے کر آتی ہیں یہ غیر مقبول لے کر آتے ہیں کیا کیا کہ انہیں ڈانٹ ڈانٹ کر حج غیر مقبول کرا لیا انہیں ڈانٹ ڈانٹ کر حج غیر مقبول یہ تھوڑا ایسی بات ہے جس طرح توجہ واقعی رہنی چاہیے نہیں ہو پاتی خیر میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اگر محبت ہے معرفت نہیں ہے تب بھی مومن نہیں رہ سکتا انسان نبی کے ساتھ بھی اگر محبت ہے معرفت نہیں ہے تو گمراہ ہو جائے اور خدا کے ساتھ بھی اگر محبت ہے معرفت نہیں ہے تو گمراہ ہو جائے محبت اپنی جگہ واقعی بہت قیمتی شے ہے اور وہی ایمانی اسٹیم ہے پاور اور طاقت وہی ہے جو انسان کو چلاتی ہے لیکن اس کے ساتھ معرفت ضروری ہے معرفت ہی تو یہ بتلائے گی کہ مقام اور مرتبہ کیا ہے جیسا مقام اور مرتبہ ہوگا ویسا سلوک ہوگا جس کا جو مقام ہو اگر وہ معلوم نہیں ہے تو انسان اپنے اعتبار سے سلوک کرتا ہے اپنے اعتبار سے سلوک کرتا ہے کیونکہ اسے مرتبہ نہیں معلوم لیکن اگر مقام اور مرتبہ معلوم ہوگا تو پھر وہ اس کے مرتبے کے مطابق سلوک کرے گا اس کے مرتبے کے مطابق سلوک کرے گا تو اللہ تعالیٰ کا یہ سب سے بڑا احسان ہے کہ اس نے ہمیں ایمان دیا ہے ایمان لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ دونوں شکوں کا نام ہے ایک طرف اس میں اللہ سے بے پناہ تعلق کا اظہار بھی ہے اور دوسری طرف اللہ کا مقام اور مرتبہ کیا ہے وہ کون بتائے گا کس کے ذریعے سے جو معلوم ہوا ہے اسے ہم نے تسلیم کیا ہے دوسری شک میں اس کا اظہار اللہ سے محبت اور تعلق ہے لیکن اللہ کے ساتھ ہمارا سلوک کا اس کے مقام اور مرتبے کے مطابق وہ کون بتائے گا کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو وہاں سے آئے گا وہی سلوک ہماری طرف سے ہوگا جو وہاں سے نہیں آیا وہ سلوک ہم نہیں کر سکیں گے دوسروں میں اور ہم میں یہی فرق ہے مومن اور غیر مومن میں یہی فرق ہے جن کے پاس خالص معرفت ہے ان کی بھی پٹائی ہو رہی ہے محبت نہیں تھی شیطان کی یہاں معرفت تھی اور معرفت کی وجہ سے عبادت بھی تھی معرفت کی وجہ سے عبادت تھی لیکن محبت نہیں تھی اور محبت کے سلسلے میں ایک بات ذہن میں رکھنی چاہیے ہمیشہ انسان میں ایک چیز اللہ نے بخشی ہے اس کا نام ہے سکس سینس چھٹی حص آپ اگر کسی کو بہت توجہ سے بہت دیر تک دیکھتے رہے وہ کچھ پھرائے ہوئے کھڑا ہے تھوڑی دیر میں وہ آپ کی طرف دیکھنے لگے گا آپ اگر کسی سے بہت زیادہ والے نا محبت رکھتے ہیں تعلق رکھتے ہیں تو کچھ دن میں اس کی محبت آپ کے دل میں پیدا ہو اس کے دل میں آپ کی محبت پیدا ہو جائے گی یہ قدرتی نظام ہے یہ کشش ہے یہ اللہ کی طرف سے بنائی گئی ہے کہ اگر ایک کو محبت ہے تو دوسرے کو بھی ضرور ہوگی مفسرین نے لکھا ہے مفسرین نے لکھا ہے کہ بدرین جو تھے بدر میں جو اسارائے بدر تھے ان کے بارے میں مشورہ ہوا کہ ان کے ساتھ کیا کریں جو قیدی آئے تو ایک بیان یہ آیا کہ بھائی ان سب کو قتل کر دو دوسرا بیان یہ آیا کہ بھائی انہیں کچھ فدیا لے کر چھوڑ دو یہ دو بیان آئے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرے کی تائید فرمائی اور فدیہ لے کر جس کی جو حیثیت تھی اس کے مطابق انہیں چھوڑ دیا گیا بعد میں قرآن آیا اور قرآن نے اپنا جو دوسرا انداز اختیار کیا بہرحال فیصلہ ہو چکا تھا قرآن نے فیصلہ بدلا نہیں وہ بھی حکمت پر مبنی لیکن مفسرین نے یہاں سوال اٹھایا ہے کہ آخر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسارا بدر یعنی بدر میں ہونے والے غیر مسلم قیدیوں کے ساتھ یہ نرم سلوک کیوں کیا جب ادھر سے اتنا صاحب کا بیان بعد میں آیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو وحی کو قبول کرنے والا قلب رکھتے ہیں قلب خاص ہے رسول اللہ کا تو تو جو ادھر سے ارادے ہیں جو ادھر کی مشیت تھی حضور کے قلب اقساص پر تو اس کا آپ سونا چاہیے تھا اور وہی فیصلہ حضور کو کرنا چاہیے تھا کہ بھائی ان سب کو قتل کر دیا جائے لیکن ایسا نہیں ہوا بلکہ حضور نے نرم پہلو اپنایا ان کے بعد میں اور فدیہ لے کر آزاد کر دیا گیا کیوں مفسرین نے اس کے جواب میں لکھا ہے کہ یہ رسول اللہ کی چھٹی حص کی بیداری تھی بعض ان میں وہ بھی تھے جو زبردستی لائے گئے تھے اور انہیں اسلام سے اور خود محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی سے محبت تھی حضور سے انہیں محبت تھی اور یہ محبت کا عکس ہوتا ہے کہ آپ جب کسی سے محبت کریں گے تو اس کا عکس جی، آپ کے محبوب کے دل پر بھی پڑے گا اس کا عکس آپ کے محبوب کے دل پر بھی پڑے گا وہ تھا محبت کا جس نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے نرم فیصلہ کرایا اور اس کے بعد اسرائے بدر میں ایک فہرست ہے جنہوں نے اسلام قبول کیا ایک فہرست وہ بھی تو ہے جنہوں نے اسلام قبول کیا تو کچھ جن کے بارے میں یہ تاثر تھا ان کے صدقے میں دوسرے وقت دیے گئے یہ قول مفسری نے لکھا ہے اور یہ لکھا ہے کہ جن کے پاس معرفت ہوتی ہے محبت نہیں ہوتی محبت میں بہت کچھ کر بھی لیا جاتا ہے اور محبت میں بہت کچھ معاف بھی کر دیا جاتا ہے شیطان کو محبت نہیں تھی اس لیے معاف نہیں کیا گیا نہ شیطان کو اللہ سے محبت تھی اور جب تمہیں ادھر سے نہیں ہے تو اس کا جواب ادھر سے نہیں ہے تو اللہ کو بھی ان سے محبت نہیں تھی محبت نہیں تھی تو جرم کی معافی نہیں دی گئی اولاد کو تو کیسے کیسے جرائم کو معاف کر دیا جاتا ہے کیونکہ محبت ہے آدم کو معاف کر دیا گیا اس لیے کہ آدم نیچے آ کر محبت کا رونا رو رہے تھے اس لیے معاف کر دیا گیا ادھر ان کی یہاں مسئلہ یہ ہے کہ معرفت بہت ہے عبادت بہت ہے لیکن محبت نہیں ہے اس لیے نہ ان کو نہ یہ رونا رو رہے ہیں نہ ادھر سے انہیں معافی مل رہی انہیں معافی نہیں دی گئی صرف محبت نہ ہونے کی وجہ سے اسی محبت کو احسان کہتے ہیں اس سے احسان کی ضرورت کا اندازہ ہوتا ہے اس سے احسان کی ضرورت کا پتہ بھی لگتا ہے بہرحال یہ اسلام کی سب سے بڑی نعمت ہے کہ اسلام نے ہمیں دونوں دونوں نعمتیں عطا فرمائی اللہ کی معرفت بھی نصیب فرمائی اور اللہ کی محبت بھی عنایت فرمائی اگر معرفت اکیلی ہو تب بھی بغاوت کے سور اٹھ بیٹھتے ہیں جس طرح ہوا اور اگر محبت اکیلی ہو تو مشرکانہ رسوم ادا کرنے لگتا ہے انسان اگر دنیا میں کہیں بدعات نظر آتی ہیں شرک نظر آتا ہے اسلام سے ہٹ کر خوراکات نظر آتی ہیں معلوم ہوتا ہے کہ یہ لوگ خدا اور نبی سے محبت تو رکھتے ہیں معرفت نہیں ہے معرفت نہیں ہے جس دن انہیں نبی کی اور اللہ کی معرفت ہو جائے گی محبت کے ساتھ ظاہر ان کا انداز بدل جائے گا صحابہ کے یہاں معرفت بھی تھی محبت کے ساتھ اس لیے ان کے یہاں دیکھیے سنت پر کتنا مضبوط عمل پایا جاتا تھا مجال تو ہے قرآن کریم کے احکام سے ہٹ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ سے ہٹ کر ان کے ایک بال برابر بھی کوئی عمل مل جائے اس مار معرفت پائی وہ اس مقام اور مرتبے کو جانتے ہیں وہ اس مقام اور مرتبے سے واپس میں نے غالباً بنیاد اسے قائم کیا کہ مسلمان کی عجیب شان ہے مسلمان کو یہی دنیا جینے کے لیے دی گئی اور اس میں اسے ایمان دیا گیا ہے ظاہر ہے کہ جب آدمی محبت کا دعویٰ کرے جب آدمی معرفت کا دعویٰ کرے اپنے مومن ہونے کا اظہار کرے جب بھی آپ کسی سے منسلک ہوں تو آپ کو وفاداری کا حلف تو دینا پڑے گا دیکھا ہوگا حکومت بھی جب کسی کو اپنا منسٹر بناتی ہے تو پہلے ان سے وہ ایک شپت گرہ سماروہ ہوتا ہے شپت گرہ یہ حلف حلف برداری آپ کو حلف برداری تو کرنی ہوگی یہ بتانا ہوگا کہ آپ ان کے وفادار ہیں آپ ان کے آپ یہ کہہ رہے ہیں دعویٰ کر رہے ہیں اور آپ کو اپنوں میں شامل کیا جا رہا ہے تو جسے اپنوں میں شامل کیا جائے گا اس سے وفاداری کا حلف تو لیا جائے گا جسے اپنا بنایا ہی نہیں گیا ظاہر وہ تو غیر ہے وہ جو چاہے کرے اور پھر اس کے ساتھ جو چاہا جائے گا سلوک کیا جائے گا لیکن جسے اپنا بنا لیا گیا ہے ظاہر ہے کہ اس سے تو وفاداری کا حلف لیا جائے گا اس کے ایک ایک قدم کو ناپا جائے گا اس کی زبان کا ایک ایک لفظ تولا جائے گا تو جب مومن نے اپنے مومنانہ شان کا اظہار کیا ہے اور اللہ کا تقرب حاصل کرنے کی کوشش کی ہے تو اللہ تعالیٰ نے اس سے حلف مانگا ہے کیا آپ حلف دیجئے کیا آپ ہمارے ہیں صاحب حلف دے رہی ہیں لیکن عمل تو دنیا میں ہی رہ کر کرنا ہے یہاں تو ہوائیں چلتی ہیں گرمی بھی پڑتی ہے سردی بھی پڑتی ہے بارش بھی ہوتی ہے یہاں سب کچھ ہوتا ہے ہر کپڑا میلا ہو جاتا ہے ہر مکان پرانا ہو جاتا ہے یہ دنیا بڑی عجیب ہے اس کے حادثات کا سب پر اثر پڑتا ہے کوئی چیز یہاں اپنی اوریجنل پوزیشن میں نہیں رہ پاتی تو ظاہر ہے کہ یہ حضرت مومن اپنے ایمان کو لے کر نکلے ہیں اور اللہ کا تقرب حاصل کر رہے ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں کہ میں تو اللہ ہی کا ہوں اس دعوے کو بھی تو نظر لگے گی اس دعوے کو بھی تو حوادث کا اثر لگے گا یہ بھی میلے کچھ ہوں گے پینٹ کیا ہے پپڑیاں اکھڑنے لگیں گی بہت کچھ پرانا پن آئے گا میلا کچیلا انداز آئے گا کچھ نہ کچھ تو بگاڑ آئے گا فساد آئے گا ہل جائیں گے ہچکولے تو لگتے ہیں ظاہر انہیں بھی ہچکولے لگیں گے ہچکولے لگے تو وفاداری کا الف ختم وفاداری اس لیے کہ آپ غلط جا رہے ہیں تو کس بات کی علامت ہے آج سے آپ نے ٹریک چھوڑ دی جب تک آپ ٹریک پر تھے ہم سمجھ رہے تھے کہ آپ صحیح جا رہے ہیں جو بات آپ نے کہی تھی وہ آپ کر رہے ہیں لیکن جیسے ہی آپ نے ٹریک چھوڑ دی ہم سمجھ گئے کہ آج سے آپ ہمارے نہیں رہے اب آپ کوئی وربل تو کچھ بیان ہوا نہیں ہے ہم نے راستہ چھوڑا آپ نے سمجھ لیا کہ آپ تو یہ بھٹک چکے ہم سے دور ہو گئے آپ کی نظر عنایت ہٹ گئی تو اب تو ہم بھٹکتے نہ معلوم کہاں تک جائیں گے ابتدا کی کہ چلے تھے راہ مستقیم کے راہی بن کر اور ہم آج بھی یہی سمجھ رہے ہیں کہ ابھی ہم اللہ والے ہیں ہم ان کے ہیں اور یہ ہمیں پتا ہی نہیں ہے کہ کب ہمیں گھر سے بھگا دیا گیا ہے نکال دیا گیا ہے آپ کر دیا گیا ہے جدا کر دیا گیا ہے ہمارا نام اپنوں کی فہرست سے نکال دیا گیا ہے کیونکہ ہم نے ٹریک چھوڑ دی تھی ٹریک چھوڑنے کی وجہ کا ہچکولے لگتے ہیں تو ہو جاتے ہیں ایسے حادثے سب کے ساتھ ہوتے ہیں چلنے والی گاڑیوں کے ایکسیڈنٹ تو ہوتے ہیں زمانے بھر میں ہوتے ہیں بڑے بھی ہوتے ہیں چھوٹے بھی ہوتے ہیں اور جب بڑے ہو جاتے ہیں تو ڈینٹنگ پینٹنگ سب کرنی ہوتی میں ایک مرتبہ اپنی مسجد سے نکل رہا تھا تو مسجد کے پچھلے حصے میں بہت سارے گیریج تو ایک ایکسیڈینٹل گاڑی آئی ہوئی تھی وہاں کھڑی تھی اور ایک صاحب ہتھوڑا لیے اس کو ٹھیک کر رہے تھے مسلسل بہت مار رہے تھے اس کو اور وہ اس کو اپنی اوریجنل پوزیشن میں لانے کی کوشش کر رہے تھے اور دوسری طرف جو حصے اس کے سدھرنے کے قریب قریب پہنچ گئے تھے ان پر پٹی بھر کر ان کو پلین کیا جا رہا تھا میرے ساتھ جو صاحب تھے میں نے ان سے کہا میں نے کہا غور سے دیکھ لینا ذرا وہ نہیں سمجھے بیچارے جب گاڑی میں آ کر میں بیٹھ گیا میں نے کہا یہی حال مومن کے ساتھ ہوتا ہے مومن کے ساتھ یہی حال ہوتا ہے یہ آج لوگ ہم پر اشکال کرتے ہیں کیا آخر یہ تو بتاؤ کہ آپ مسلمان ہیں آپ نمازی ہیں آپ روزے رکھتے ہیں آپ قرآن پڑھتے ہیں آپ حج کرتے ہیں آپ دعائیں کرتے ہیں ساری نیکیوں کے کام آپ کرتے ہیں ساری عبادات آپ کر رہے ہیں تراوی بھی پڑھ رہے ہیں اور تحجد بھی پڑھ رہے ہیں اور ذکر و اذکار بھی کر رہے ہیں بہت سے گنا بھی چھوڑ رہے ہیں سب کر رہے ہیں لیکن دنیا میں سب سے زلیل آپ ہیں سب سے زیادہ آپ پٹ رہے ہیں سب سے زیادہ بدنام آپ ہیں سب سے زیادہ ٹارگیٹ پر دنیا کے پر آپ ہیں آخر اس کی وجہ کیا ہے قاعدہ تو یہ کہتا تھا کہ دنیا میں سب سے زیادہ نعمتوں میں آپ ہوتے آپ نیچے چلتے تو بدلی آپ پر سایہ کرتی لیکن یہاں ایسا کچھ تو ہو ہی نہیں رہا یہاں تو یہ سب کچھ کرنے کے بعد سب سے زیادہ وہ اقبال نے بیچارے نے شکوے میں یہی تو سب سنایا کہ سب سے زیادہ پٹائی ہماری ہو رہی ہے سب سے زیادہ برا بھلا ہمیں کہا جا رہا ہے سب سے زیادہ بدنام ہمیں کیا جا رہا ہے دنیا میں سب سے زلیل ہمیں سمجھا جا رہا ہے تو آخر سب سے برے ہم کہلا رہے ہیں زلیل رسوا ہم ہو رہے ہیں دنیا میں عزت وہ پا رہے ہیں جو سب سے برے ہیں ساری عیاشیاں جو کر رہے ہیں وہ عزت پا رہے ہیں اور ہم ساری عیاشیاں چھوڑ کر اللہ کی طرف آئے ہیں تو ہماری پٹائیاں ہو رہی ہیں اس کی وجہ ارے یہ چلتی گاڑی ہے وہ چلتی گاڑیوں کے ایکسیڈنٹ بھی ہوتے ہیں دنیا میں رہو گے تو حوالے تو ہوتے ہیں جب ایکسیڈنٹ ہوتے ہیں تو انہیں لایا جاتا ہے یہ ریجیکٹڈ گاڑیاں نہیں ہیں یہ تو روڈ پر چلنے والی گاڑیاں ہیں انہیں لایا جاتا ہے اور انہیں ٹھوک ٹھوک کر ٹھیک کیا جائے گا پھر بھی اگر کچھ بچے گا تو پٹی بھر کر پلین کیا جائے گا اور میچ کلر کیا جائے گا اس پر تو مومن کے ساتھ تو یہ سب ہوگا لا حیات من قلت او علت او ذلت ملا علی قاری نے لکھا ہے کہ مومن کی زندگی تین حالوں سے خالی ہوتی نہیں ہے یا تو بیچارے کو مالی اعتبار سے تنگیوں کا سامنا ہے او علت یا بیماریوں کا شکار ہوگا او ذلت ذلت اور رسوائی دشمنی مقدمات ان کا شکار ہوگا مومن کی زندگی ان تین حالوں اس لیے کہ دنیا میں رہے گا تو ہچکولے تو لگتے رہتے ہیں گناہ تو ہوتے رہتے ہیں اللہ کی نافرمانی ہوتی رہتی ہے اور جب یہ ہوگی اور یہ ہے اللہ والا یہ ہے اللہ والا یہ تو ان کا ہے دعویٰ بھی یہی کر رہا ہے کہ میں ان کا ہوں تو جب یہ سواری کی وہ گاڑی ہے جس کو مالک ابھی چلا رہا ہے تو جب بھی اس میں ڈینڈ آ جائے گا کوئی مالک اسے پسند نہیں کرتا کہ میں یہ آڑی ٹیڑھی گاڑی لیے پھروں ذرا بھی اگر ڈینٹ آ گیا ہے تو اچھا مالک فوراً اسے لے جائے گا اور اس کا ڈینٹ دور کرائے گا اس پر پینٹ نیا کرائے گا یہ جو لوگ ہیں جن کے ساتھ یہ سارے سلوک ہو رہے ہیں یہ تو وہ گاڑیاں ہیں جن کو ڈینٹنگ پینٹنگ کر کے ہر وقت تیار رکھا جاتا ہے جن کے ساتھ یہ کچھ نہیں ہو رہا یہ تو ریجیکٹڈ گاڑی ہے جن کو ان کے مالک نے پٹک دیا ہے وہ بارش میں تھک رہی ہیں زنگ آلود ہو رہی ہیں مٹ رہی ہیں لیکن ان کو چونکہ استعمال میں نہیں لایا جا رہا اس لیے ان کے ساتھ کوئی سلوک نہیں کیا جا رہا یہ فرق ہے ہم میں اور دوسروں میں اس لیے مومن کو اس پر ناز کرنا چاہیے شکر ادا کرنا چاہیے کہ ابھی اللہ نے ہمیں ان لوگوں میں شامل کر رکھا ہے عملی اعتبار سے تو دنیا میں یہ ہوتا ہے یہ آدمی مومن تھا ایمان کا دعوی کر رہا تھا اور روزانہ برے عمل کرتا تھا غلط جاتا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ایک عہد نامہ عنایت فرمایا عہد نامہ وہ قبر میں رکھنے والا نہیں ایک عہد نامہ عنایت فرمایا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اور وہ عہد نامہ یہ ہے اللہ انا نستا نک وہ نستا ہو علیک و نتوکل علئی علیہ کل خیر ولا نکفرک ف ونترک من میں اللہم ایاک اللہ کا نام وإليك نسعى و ونرجو رحمتك ان عذابك ان عذابك بالكفار ملحق یہ ایک عہد نامہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عنایت فرمایا ہے کہ دن میں ظاہر ہے کہ حوادث سے دنیا کا شکار رہتے ہیں لوگ کبھی لوگوں سے اپنی ضروریات پوری کرانی پڑتی ہیں کہیں لوگوں کی تعریفیں کرنی ہوتی ہیں بہت سی مرتبہ بعض جملے ایسے نکل جاتے ہیں کہ اگر ان کو واقعی تحقیقی میز پر رکھ دو تو مشرکانہ ہوتے ہیں دن میں یہ بہت سے ایسے الفاظ نکل گئے بہت سے ایسے اعمال ہو گئے جو خالص اللہ کے لیے مخصوص تھے وہ انسانوں کے ساتھ کر بیٹھا دوسروں پر بھروسہ کر بیٹھا اعتماد کر بیٹھا پکار بیٹھا علیہ سم رجل الرشید ارے بھائی تم تو خدا پر بھروسہ کرنے والے تھے یہ اچانک تمہیں دوسرا کیسے یاد آ گیا تو بہت سی مرتبہ مصیبت میں تکلیف میں پریشانی میں خوف میں ایسے مواقع آتے ہیں ضرورت میں کہ آدمی غیر اللہ کی طرف چلا جاتا ہے اور نظر آتا ہے کہ یہ بھٹک گیا تو کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ بھٹکے اور اللہ کہ یہاں سے اس کے اس کا نام اس اپنوں کی فہرست میں سے نکال دیا جائے جیسے ہی دن پورا ہوا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ اپنی رات کی آخری نماز وطر کو بناؤ اور وطر کی آخری رکعت میں کہ یہ دعا پڑھو یہ کیا ہے کہ یہ عہد نامہ ہے یہ حلف نامہ داخل کرتے رہو روزانہ دن میں جو کچھ قصور مسور ہو گئے رات کو فوراً ایسے وقت میں جب ان کی خصوصی توجہ تمہاری طرف ہے اپنی طرف سے حلف نامہ اپنے ایمان کا داخل کر دو کہ اللہ جو کچھ ہوا قصور ہوا ایسا نہیں ہے کہ میں بھٹک گیا ہوں میں آپ آپ کو آپ سے جدا ہو گیا آپ سے دور میں تو آپ ہی کا ہوں ان انا نستعینک مدد تو آپ ہی سے چاہتے ہیں نستا جو کچھ کرتوتے بند ہو جاتے ہیں اس نجاست کو آپ ہی چھپا سکتے ہیں اس نجاست کو گناہوں کی نجاست کو کوئی نہیں ہے چھپانے والا اور ہماری عزت بچانے والا سوائے آپ نؤمن بک ہمارا ایمان صرف آپ پر ہے نہ علیک ہمارا بھروسہ صرف آپ پر ہے دن کے کسی عمل سے اگر یہ ظاہر ہو رہا ہے کہ ہم نے کسی غیر پر بھروسہ کر لیا تو رات ہوتے ہی زبانی بیان دیتا ہے اے اللہ میرا بھروسہ صرف اور صرف آپ پر ہے نسنی علیہ کل خیر جتنی بھی تعریفیں ہیں وہ سب آپ ہی کے لیے مخصوص ہیں ساری خیر کی نسبت میں آپ ہی کی طرف کرتا ہوں دنیا میں کسی بھی ذریعے سے آئی ہو لیکن نسبت میں آپ ہی کی طرف کرتا ہوں آپ ہی کی تعریف اس پر کرتا ہوں جو خیر بھی مجھے میسر آئی ہے اس پر آپ ہی کی تعریف کرتا ہوں دن میں نہ معلوم کس کس کی میں نے زبان سے تعریف کی ہوگی لیکن ایسا نہیں ہے کہ میں ٹریک سے ہٹ گیا بھٹک گیا میں نے آپ کے علاوہ کسی اور پر ایمان رکھا ہے مسلم علیہ کل خیر اللہ نشکرک آپ ہی کی شکر گزاری کرتا ہوں جو کچھ ملا ہے آپ ہی کے یہاں سے ملا ہے اولا نقرک ہم کفر نہیں کریں گے ہم کفرانے نہ ممکن ہے بیماری کی وجہ سے تکلیف کی وجہ سے کوئی بات نکل گئی ہو یہ کوئی آدھا مشرقانہ یا کافرانہ ایسی ظاہر ہو گئی ہو کہ مجھ میں اور مومن غیر مومن میں فرق نظر نہ آئے ایسا ہوتا ہے نا بہت سی ادائیں مومن سے بھی تو ایسی سرد ہوتی ہیں کہ اگر اس کو اور کافر کو ملاؤ تو یہ نظر ہی نہیں آتا کہ اس میں مومنانہ انداز کہاں ہے دونوں کے انداز کافرانہ ہو جاتے ہیں نشکرک ولا نقفرک ہم کفران نعمت نہیں کرتے نقل میں اب اللہ دن بھر میں ساتھ رہتا ہوں ان کے لیکن جو فسکو فجور کرتے ہیں ہم ان کے فسکو فجور سے بہت دور رہتے ہیں ہم ان کے ٹھیک ہے گھر میں ہیں باہر ہیں تعلقات ملاقات سب اپنی جگہ لیکن ان کی برائیوں کا میں ساتھی نہیں ہوں جو آدمی اس کو فجور کر رہا ہے میں اس کے ساتھ نہیں ہوں اس کو فجور کے وقت تو نہیں ہوں اس لیے کہ مومن دائی ہے اس سے یہ نہیں کہا گیا کہ تم کونا پکڑو سب کو نجر سمجھ لو اپنے آپ کو سب سے اعلیٰ سمجھو اور اطمینان سے گھر بیٹھو یہ مومن کی شان نہیں ہے مومن تو دائی ہے اس کو جو لذت ملی ہے اللہ کی محبت کی وہ چیخ مار کر نکل پڑتا ہے اور دیوانہ وار ہر ایک کو پکڑ پکڑ کر کہتا ہے اسلم تسلم دیکھو اللہ کے سامنے جھک جاؤ خدا کی قسم وہ محبت ملے گی وہ محبت ملے گی وہ سلامتی کی راہ ملے گی وہ پیار ملے گا وہ رحمت ملے گی زندگی بھر وہ لذت محسوس کرو گے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی کہ وہ لذت تمہاری فشتوں نے کفر میں رہتے ہوئے جس کا احساس نہیں کیا ہوگا ہمیشہ سے محروم چلے آ رہے ہو لے کر تو دیکھو اسلم تو اسلم اب مجھے مل گئی دیکھو مجھے کیسا مزہ آ رہا ہے ذرا چکر تو دیکھو وہ نکل پڑتا ہے دیوانے بات نقلاؤ رکو میں اب جرو جب تک اس کو فجور کرتا ہے میں اس کے ساتھ نہیں رہتا میں آپ کے گنہگاروں سے بہت دور ہوں چاہے وہ میرا بیٹا ہو چاہے وہ میرے گھر کا فرد ہو میرا بھائی ہو میرا والد ہو میری بیوی ہو میری ماں ہو لیکن جب تک کس کو مجور ہے اللہ میں دور رہتا ہوں آپ مجھے ان میں شامل نہ فرمائیں آپ مجھے ان میں شامل نہ فرمائیں اس پر ایک واقعہ سنا کے لیکن وقت زیادہ ہو ہوا نو نہ اللہ میں تو آپ ہی کی عبادت کرتا ہوں صرف صرف عبادت تو آپ ہی کی بولا کا نسلی آپ ہی کو نماز آپ ہی کے سامنے سجدہ کرتا ہوں آپ ہی کے لیے نماز پڑھتا ہوں نہ وہ الہی کا نسا میری جتنی بھی تگو ہے وہ صرف آپ کی رضا حاصل کرنے کے لیے ہے آپ ہی کی رحمت کا امیدوار ہوں اور آپ کے دن میں اگر مجھ سے کوئی گناہ سرد ہوا ہو ایسا نہیں ہے کہ میں جری ہو گیا میں آپ کے عذاب سے بہت ڈرتا ہوں یہ عہد نامہ ہے جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر مومن کو عنایت فرمایا کہ ہر رات میں یہ حلف نامہ داخل کیا کرو بارگاہ ربانی میں روزانہ اور دعا بھی ہے اس کا نام ہی دعا ہے قنوت جو بول رہے ہو وہ اللہ زندگی میں پیدا فرما دیں گے اور کچھ تو اہمیت ہوگی اس کی کسی نماز میں کوئی دعا مستقل قیام میں نہیں لگائی گئی ہے سوائے وطر کے اور اس میں بھی یہ دعا لگائی گئی ہے مستقل کچھ تو امتیازی شان ہوگی اس دعا کی یہ ایمان بچانے والی دعا ہے ایمان بچانے والی دعا ہے اللہ والا بنائے رکھنے والی دعا ہے آدمی جب اس دعا کو کرتا رہتا ہے تو خوشی ہو یا غم وہ اسلامی شان سے رہتا ہے اسلامی شان سے رہتا ہے کسی بھی موقع پر اس کی اسلامی شان کم نہیں ہوتی ابھی اچانک یہ مضمون ذہن میں تب آیا جب میں ابھی آ رہا تھا ایک جگہ سے تو کوئی صاحب الیکشن میں جیت گئے ہوں گے تو بڑا شور شرابہ کرتے ہوئے لوگ گزر رہے تھے اس وقت میں مجھے یہ عہد نامہ یاد آیا یہ یہ یہ دعا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھلا کر مومن کو ہر کافرانہ عمل سے بچا دیا وہ جانتا ہے کہ میں نے کل ہی تو رات میں یہ بات کہی تھی اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر اور آج پھر یہی کہوں گا کہ اللہ ہر گناہ کے راستے سے میں بچتا ہوں ہر گنہ گار سے میں دور ہوں اور میں تو وہی کرتا ہوں جو آپ کی طرف سے حکم آیا ہے میں آپ کے خلاف نہیں جاتا نہ خوشی میں جاتا نہ غمی میں جاتا میں تو آپ کے آداب سے ڈرتا ہوں میں تو صرف اور صرف اسلامی اعمال کرتا ہوں جب آدمی مسلسل یہ دعا کرتا رہے گا تو اس کے اس کی ضرورت نہیں ہے کہ پھر وہ کافرانہ انداز خوشی یا غمی میں اختیار کر لے ایک دعا بھی روز چل رہی ہے اور ایک حلف نامہ بھی روز جاری اس کی طرف سے اللہ کے دربار میں داخل ہو رہا ہے اللہ مار کبھی کا بھی جو روزانہ زبان سے حلف دے جو روزانہ دل سے حلف دے اللہ اسے برے اعمال کی طرف مائل نہیں ہونے دے گا اللہ اسے برے اعمال کی طرف مائل نہیں اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے اس لحاظ سے دیکھیں تو اس دعا کی بڑی اہمیت ہے حلف نام ہے اگر کوئی اس کو توجہ سے پڑھتا ہے مانا سمجھتے ہوئے کہ وہ اپنے اللہ کے سامنے کتنی بڑی بات پیش کر رہے ہیں دن بھر نمازیں پڑھی ہیں اور جب سے شروع کی تھی اور ختم کی نہ معلوم کہاں کہاں توجہ رہی لیکن جب آتا ہے فوراً یہ یہ مکملات ہیں نا بے توجہ ہی ہو گئی دن بھر لیکن مطر کی نماز میں فوراً کہہ رہا ہے وہ اللہ نسلی وہ وہ الہی کا نسا یہ ساری ایکٹیویٹیز سے صرف اور صرف میرا مطلوب فقط آپ کی رضا ہے میری تو ساری توجہات صرف آپ ہی کی طرف ہیں جو کچھ بھی تھوڑا بہت ہچکولا لگ گیا ہو گئی ایسا نہیں ہے کہ بندہ تو میں آپ ہی کا ہوں اور مولا آپ ہی ہے میرے میں آپ کی پکڑ سے بہت ڈرتا ہوں آپ ہی کی رحمت کا امیدوار ہوں روزانہ اپنے مالک کے سامنے اس کا غلام اس کا بندہ آجزانہ انداز میں یہ بیان پیش کرتا ہے ظاہر ہے جبھی تو کہا گیا کہ اگر رات میں مر گئے عشا پڑھ کے اور اگر یہ یقین ہو کہ صبح آنکھ نہیں کھلے گی تو فطر ابھی پڑھ لو یہ پوری رات عبادت میں شامل ہے عبادت میں شامل ہے اگر توجہ سے پڑھ لیا تو ایمان کے ساتھ خاتمہ ہے اس لیے کہ آپ کا دل تک مکمل ہوا ہے کائے پر اس حلف نامے پر آپ نے اللہ کے سامنے یہ عہد پیش کیا ہے کہ اللہ آپ ہی کا بندہ جو کچھ لردشیں ہو گئیں میں آپ سے معافی چاہتا ہوں لیکن میں بندہ آپ ہی کا جب یہ کرتا رہتا ہے تو مومن اپنے حال پر رہتا ہے مومن اپنے حال پر واقع اللہ تعالی ہمیں اپنی رحمت اور اپنے کرم سے جو حلف ہم نے اللہ کی بارگاہ میں اٹھایا ہے اس کی قدر کرنے کی توفیق نصیب ہو اس پر ثابت قدم رہنے کی توفیق نصیب فرمائے اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے اس دعا کو اتنے ہی توجہ کے ساتھ آجزی کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں مانگنے کی توفیق نصیب فرمائے مومن تو جو بات بھی کہہ رہا ہے وہ دعوے میں نہیں کہتا دعا میں کہتا ہے یہی تو ہمیں سکھایا گیا ہے وہ ہونے کو تو جو باتیں ہیں وہ سب ایسی ہیں اللہ میں آپ ہی سے مغفرت چاہتا ہوں آپ ہی سے مدد چاہتا ہوں آپ ہی کے سامنے سجدہ کرتا ہوں آپ ہی کے لیے نماز پڑھتا ہوں سب کا اللہ تعالیٰ فرمائے کہاں سے کرتا ہے مجھے پتا ہے دن بھر تم نے کیا کیا ہے ہمیں معلوم ہے دن بھر تم کیا کر کے آؤ یہ جو کچھ بھی میں نے کہا ہے یہ میں دعوے کے انداز میں پیش نہیں کر رہا دعا کے انداز میں پیش کر رہا ہوں میرا انداز تو دعا کا ہے تو آپ کے در کا بھکاری ہوں یہ سب صفات بھی مجھ میں آپ ہی پیدا کرنے والے ہیں تو روزانہ ایمان کی مضبوطی بھی وہ اپنے اللہ سے مانگتا رہتا ہے تو جو کچھ دن بھر کی خطایا ہوئی ہیں ان کی تکمیل یہ دعا کراتی ان کی تکمیل یہ دعا کراتی اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے ایمان کے حفاظت کی توفیق میں صحیح فرمائے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فارمولے عنایت فرمائے ہیں ایمانی تحفظ کے ایمانی راہ پر باقی رہنے کے اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی رحمت اور اپنے کرم سے ان پر عمل کی توفیق ارزانی فرمائے آمين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات إنك على كل شيء قدير اللهم <clears throat> اللهم حمنا يوم الفزع الأكبر ولا تجعلنا من القانطين لا إله إلا الله الحليم الكريم سبحان الله رب العرش العظيم والحمد لله رب العالمين نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا مريضا إلا شفيته ولا ضالا إلا هديته ولا جاهلا إلا علمته ولا عسيرا إلا نفسته ولا أسيرا إلا فديته ولا يتيما إلا آويته ولا أيما إلا أضللته ولا مسجدا إلا بنيته وحفظته ولا ميتا إلا غفرته ولا حاجة من حوائج والآخرة إلا قضيتها وأنت يا رحم الراحمين اللہ ہماری سہکاریوں کو معاف فرما اللہ ہماری فتح کاریوں سے درگزر فرما یا اللہ ہمیں اپنی رحمت سے اپنا بنا لے یا اللہ ایمان کامل نصیب فرما مولا ایمان کامل نصیب فرما ایمانی اعمال کی توفیق نصیب فرما مولا ایمانی اعمال کی توفیق نصیب فرما راہ صداق پر چلنے کی توفیق نصیب فرما نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی اتباع نصیب فرما اے اللہ نقش قدم پر چلنے کی توفیق نصیب فرما راہ مستقیم پر چلنے کی توفیق نصیب فرما یا اللہ اپنی مرضیات پر چلنے کی توفیق نصیب فرما یا اللہ نیک اعمال کی توفیق نصیب فرما بد عملی سے بد فکری سے بد چلنی سے بد نظری سے اللہ ہم سب کی حفاظت فرما اللہ ہم سب کی حفاظت فرما اے اللہ ہم سب کی حفاظت فرما اے اللہ ہمیں اپنی امان میں لے لے اے اللہ آپ بھی ہمارے مربی ہیں اے اللہ آپ بھی ہمارے مربی ہیں اے آقا آپ ہی ہمارے مالک اور خالق ہیں اے اللہ یہ سارے آزا آپ کے دستے قدرت میں ہیں اے کریم ہماری پریشانی کی بات پکڑ پکڑ ہمیں برے اعمال سے بچا لے اے اللہ برے کردار سے بچا لے اے اللہ برے اخلاق سے بچا لے برے اعمال سے بچا لے اے اللہ اے اللہ ہمیں اپنا بنا لے اپنوں جیسے اعمال کی توفیق نصیب فرما اے اللہ اپنوں جیسے اعمال کی توفیق نصیب بد عملی میں بہت لمبی زندگی گزار دی اے اللہ دن رات پہ میں گزرتے ہیں اے اللہ نفسانی خواہشات پر چلنے میں گزرتے ہیں اے اللہ کہیں ایسا تو نہیں کہ آپ نے ہمیں اپنے در سے دھتکار دیا ہو اے کریم ہمیں معاف فرما دے اے کریم ہمیں معاف فرما دے اے کریم ہمیں معاف فرما دے اپنا بنا دے اے اللہ اپنی رحمت کا چاہے نصیب فرما اے اللہ اپنے دست شفقت نصیب فرما اے اللہ اپنی رحمت کا چاہے نصیب فرما اے اللہ اپنے دامان رحمت کو چھپا لے اے اللہ اے اللہ ہمیں دھو دے اے کریم ہمیں پاک دے اے اللہ ہمیں اس قابل پر دے کہ ہم اپنے آپ کی نظر رحمت کے مستحق بن جائیں اے میری ماں سے سدر سے ظاہر سر شبیر اگر آپ نے پاک کہہ دیا اے اللہ اگر آپ نے پاک کہہ دیا تو دنیا میں بھی معذرت ہو جائیں گے اے اللہ آخرت میں بھی معذرت بن جائیں گے اے اللہ اگر آپ نے نہ دھویا اے اللہ تو کائنات میں کون ہے جو ہماری بزامنی کی نجازت کو ہم سے دور کرے گا اے کریم ہمیں معاف فرما دے اے اللہ ہمیں پاک فرما دے اے اللہ ہمیں صاف فرما دے اے اللہ اے اللہ آپ کے سوا کائنات میں کوئی نہیں ہے اے اللہ جو ہماری نجاستوں کو دور کر سکے ہماری ناپاکیوں کو دور کر سکے اے کریم راحت فرما دے اے کریم اے رحیم ہمیں نیکا مارتی نیکا گلاب کی توفیق نصیب فرما ہمارے دلوں کو پاک کر دے ایسا صاف کر دے کہ جس میں آپ کی یاد جگہ پا سکے آپ کی محبت جگہ پا سکے آپ کا عشق جگہ پا سکے ہر آن ہر گھڑی ہمیں آپ کی آپ کی یاد آپ کا خیال آپ کا دھیان ہو اے اللہ اپنا استحدار نصیب فرما اللہ اپنا استحدار نصیب فرما مولا حضوری نصیب فرما اللہ حاضری کی توفیق نصیب فرما حضوری کی شہادت نصیب فرما اللہ اپنا بنا لے اے اللہ اپنا بنا لے اے اللہ مرنے سے پہلے اپنا بنا لے یقین دنیا میں اگر حضوری نصیب ہو گئی تو قبر میں آپ کے ساتھ اے اللہ اے اللہ قبر میں ماحوصیت ہو جائے گی اور اگر دنیا میں حضوری نہ ملی تو قبر میں بڑا تبافش ہوگا اے اللہ اے اللہ اس تبافش کو اپنی رحمت سے دور فرما دے اے اللہ اے اللہ دنیا ہی میں اے اللہ اے اللہ خلوت ہو یا جلوت ہر موقع پر اپنی ہی نصیب نے صحیح اے اللہ اپنی ماہیت نصیب صحیح اے اللہ اے اللہ اپنا بنا لے اللہ ہمیں اپنی رحمت سے قبول فرما دے اپنے دین کے لیے قبول فرما لے ایمان کے لیے قبول فرما لے دوسروں کو ایمان پہنچانے کے لیے قبول فرما لے انسانیت کے ناطے محبت نصیب فرما اے اللہ انسانیت کے ناطے محبت نصیب فرما اے اللہ اے اللہ انسانیت کے ناطے محبت نصیب فرما اسلام کی نعمت کو لے کر سارے عالم میں پھیرنے کی توفیق میں صحیح فرما اللہ ہر گمراہ تک اسلام پہنچانے کی توفیق میں صحیح فرما اللہ ہماری دعاؤں اور سداؤں کو اپنے لطف عطا سے قبول اللہ سب تو بہت کا حال تعالی